کیا بالغ بچہ نماز نہ پڑھتے تو اس کا گناہ ماں باپ پر ہوگا ماں باپ کا کہنا ہے کہ ہم نصیحت کرتے ہیں پھر بھی نہیں پڑھتے اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں اصل میں والدین کو چاہیے کہ سمجھائیں اب وہ بالغ ہے ظاہر ہے کہ اپنا مالک ہے وہ ماں باپ کے سمجھانے پر بھی نماز نہیں پڑھتا تو ماں باپ اس کی نصیحت کو جاری رکھیں اور اگر وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا باوجود والدین کے سمجھانے کے تو پھر ماں باپ گناگار نہیں ہوں گے بلکہ وہ بچہ گناگار ہوگا اس لیے بخاری شریف میں ہے کہ سات سال کی جب عمر ہو جائے تو اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ ہر چند کہ اس میں بچہ بالغ نہیں ہوتا نہ نماز اس پہ فرض ہے لیکن اس کے بلوغ سے پہلے اس کو نماز کا عادی بنا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ جب بلوغ کو پہنچے گا تو وہ نمازی ہوگا اب بالغ ہو گیا سمجھدار ہو گیا ماں باپ کے سمجھانے کے باوجود اگر نماز نہیں پڑھتا تو ایسی صورت میں وہ اولاد گناہگار ہوگی ماں باپ گناہ گار نہیں ہوگی